اسلام علیکم where I welcome you again to the course of positive psychology today you will be studying lecture number 16 اور آج کا ٹاپک ہے آپٹیمزم آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تین چیزوں کی بات کی تھی اور میں نے یہ کہا تھا you can see your future through three things one is self efficacy the second is optimism and the third is hope self efficacy کے بارے میں پچھلے دو لیکچرز میں بات ہوئی ہے آج اسی کی ایک اور ڈائمینشن کے بارے میں بات ہوگی اینڈ وچ از آپٹیمزم لیکن پہلے ہم ریویو کریں گے what we have studied in the previous lecture regarding self efficacy in the previous lecture we talked about initially regarding the measurement of self efficacy کیسے میئر کر سکتے ہیں ایک ایبسٹریکٹ کانسپٹ کو and we discuss there are two perspective regarding the measurement of self efficacy one is situational perspective and the trait perspective situational perspective یہ ہے کہ a person can have self efficacy in certain situation اور اسی کی میئرمنٹ ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں ہم نے مختلف میز کا ذکر بھی کیا the other perspective trait perspective holds that a person can have a general kind of self efficacy and through that self efficacy that person could transcend any situation کیونکہ اس میں certain kind of trait exit کرتے ہیں اس سلسلے میں بھی ہم نے کچھ میئرس کا ذکر کیا لیکن Bandura firmly believe that it is only situation specific efficacy that can predict low rates of depression and anxiety in a person اور اس کے علاوہ ڈفرنٹ ہیلتھ آؤٹ کمس جو ہیں آپ میئر کر سکتے ہیں اور پرڈکٹ کر سکتے ہیں سچویشنل ایفیکیسی کے ذریعے the second concept that we discussed in the previous lecture was relationship of self efficacy and the use of self efficacy in different arenas of life first of all we talk about psychological adjustment and we found out that those people who are highly self efficacious they are less depressed less anxious and they show less avoidance moreover they are able to demonstrate their will and participate in program useful for them اور یہ کانسیپٹ آگے سے پھر ملتا تھا فزیکل ہیلتھ کے ساتھ and it has been seen that self efficacious people demonstrate good health کیونکہ ان کا یہ بلیف ہوتا ہے کہ اگر میں یہ چاہوں تو اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہوں اسی لیے those people who are high in self efficacy they are more participatory اور ولنگلی وہ بڑا ایکسرسائز وغیرہ میں پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے اپنی لائف میں چینجز بھی لا سکتے ہیں arenas we talk about the use of psychotherapy in creating self efficacy in people psychotherapy میں امیجنیشن کے ذریعے آپ امیجن کر سکتے ہیں ایسی situation when you are exhibiting higher level of self efficacy آپ کامیابی سے ایک مرحلہ ایک پرابلم حل کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کاؤنسلر اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو لوور اراؤزل کے لیے کچھ ٹریننگ بھی دیتا ہے تو سائیکو تھراپی اور سیلف ایفیکیسی کا لنک ہے because psychotherapy also instil hope in the person the treatment is going to be effective and bringing a change in the person then the concept was collective efficacy Collective efficacy جو ہے وہ لنکڈ ہے سیلف efficacy کے ساتھ and it is the shared belief that a person and its team will bring a change اور they are capable to demonstrate a thing to do a certain act اور ہمیں اس کی اسپرٹ جو ہے وہ جگہ جگہ نظر آتی ہے when people are working in teams and then we also discussed کہ سیلف ایفیکیسی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے کیسے پروموٹ کی جا سکتی ہے two thousand four A P A American psychological association convention Bandura was given the lifetime achievement award for working in the field of psychology and he demonstrated there that self efficacy can be increased in people through the use of media and he said that it can be use to increase literacy rate among people and to raise the status of women in the countries where they are margin جہاں ان کو الگ کارنر کر دیا جاتا ہے وہاں پہ آپ میڈیا سے ہیلپ لے سکتے ہیں to promote self efficacy in people that they are going to work for this particular cause تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے سیلف ایفیکیسی کے چونکہ فوائد بہت ہیں آپ نے دیکھا کس طرح سے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اور مینٹل النس کے ساتھ انورس نیگیٹو کو ریلیشن ہے تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ میڈیا گورمنٹ لیول پہ یہ کوشش کی جائے کہ میڈیا کو انوالو کیا جائے to create self efficacy in people through presenting role model and influential people on the screen ایک اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ آپ کو کام اسائن کرنے جا رہی ہوں کولیکٹو ایفیکیسی کے لحاظ سے یا سیلف ایفیکیسی کے لحاظ سے آپ نے ایک منی ایکسپیریمنٹ ہی سمجھ لیں کرنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کون سا موقع آپ کی زندگی میں آیا ایک یا اس سے زیادہ جب آپ نے یہ سوچا کہ yes you can do that work and finally you were successful اور کس طرح آپ نے کسی ٹیم کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور آپ سب لوگوں میں ایک اسٹرانگ موٹیویشن تھی to to fulfil your purpose and to achieve a goal اور پھر آپ نے وہ مسئلہ بھی حل کر لیا اور آپ نے کس طرح سے سکسیس کو میٹ کیا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر دونوں سچویشن کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کس طرح کے خیالات تھے آپ کے اس کے بعد پھر آپ کے بلیف نے کیسی آپ کو ہیلپ کی کبھی آپ ڈگمگائے اور فائنلی سکسیس ملی یا نہیں تو میں چاہتی ہوں آپ اپنی ذات کا تجزیہ اس کانسیپٹ کی روشنی میں کریں آج کا ٹاپک ہے optimism it is relate with self-efficacy. We are optimistic. We expect good for our future. پہلے ہم نے پاسٹ کے بارے میں باتیں کی when we are talking about positive emotion happiness and life satisfaction اب ہم یہ بات کر رہے ہیں self efficacy be relate future کے ساتھ and then optimism and hope they expect good for the future اور ہمارے اب کے بہیویئر کی بنیاد یہی بلیف بن رہا ہے سو وٹ از آپٹیمزم اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کو پر امید رہنے کے لیے کہا گیا وٹ ڈڈ پروفیٹ محمد سے he said expect good and nothing can be achieved without belief and hope اچھے کی امید رکھو اور امید کے بغیر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے القرآن میں لکھا ہے and in God should the believers put their trust Allah پر یقین رکھو happiness and fact are in of of Islam when emerge from the belief and trust in God اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ sadness and pessimism are two sins when emerge for for from not believing in God and when they reflect state of despair in the Almighty. جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کو ملتا بھی کچھ نہیں کیونکہ آپ اچھے کی امید رکھتے ہیں تو اچھا آپ کو ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے مہربان ہے تو ہمارا یہ بلیف ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا تو آپٹیمزم جو ہے that is a great teaching of Islam اور اگر وہ آپٹیمزم نہ ہو تو پھر آپ کے بہت سارے کام جو ہیں وہ ادھورے رہ جاتے ہیں you are not optimistic because you do not think that God almighty is going to help you یہ تو بات ہو رہی تھی کہ وٹ اسلام سے آپ فیوچر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر اپنا آج کا لاہ عمل متعین کرتے ہیں what Quaid-e-Azam said regarding this very important cognitive state of human beings he said learn from yesterday live for today hope for tomorrow the important thing is not to stop questioning آپ لرن کریں اپنے ماضی سے آج ایکشن کا ٹائم ہے کام کریں اس کو بنیاد بنا کر اور مستقبل کے لیے امید رکھیں اچھی اور اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا کام نہیں چل سکتا اور ڈونٹ اسٹاپ کوشچنگ تلاش میں رہیں to find the new concept the new words what is the historical basis of optimism کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپٹیمزم کے بارے میں کیا کام ہوا ہے اب تک ریسرچرس کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اب اس بارے میں بات کرتے ہیں there are in fact two important theories of optimism one is learned optimism by Martin Seligman and other one is view of optimism by Scheier and Carver یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ سیلک مین کی تھیوری ڈسکس کروں گی سیلک مین نے اپنے کولیگس کے ساتھ 1978 میں اپنے ایک اور کانسیپٹ کانسیپٹ کا اپوزٹ پیش کیا اور اس اس نے انفیکٹ کو ماڈیفائی کیا جو اس کا پہلے سے ایک کانسیپٹ تھا اور وہ کون سا کانسیپٹ تھا that was of learned helplessness you learn to become helpless ایسا نہیں ہے کہ آپ ہیلپ لیس ہوتے ہیں but you learn to become helpless اور آپ لرن کیسے کرتے ہیں تھرو یور ایکسپیرئنس اور پھر آپ مستقبل کی امید کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کی لرننگ ایسی ہو گئی ہوتی ہے آپ کی ایسی ہو گئی ہوتی ہے you do it's not taking you to the positive outcomes ایک سچویشن میں ناکامی ہوئی آپ کہتے ہیں دوبارہ میں نے ڈیئر نہیں کرنا میں نے کوشش نہیں کرنی کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے اب بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا so you learn to become pessimistic تو اب اس کا اس نے ایک اور کانسپٹ پیش کیا کہ you do not only learn to become helpless but you learn to become optimistic اور یہی ڈفرنس ہے پوزیٹو سائیکولوجی میں ایب نارمل سائیکولوجی میں کہ ایب نارمل سائیکولوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ how become how people become pathological how do learn helplessness اب پوزیٹو سائیکولوجی میں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہمارا اس سے کنسرن نہیں ہے کہ لوگ غلطیاں کیسے کرتے ہیں لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں لوگ کتنے برے ہیں لوگوں میں کتنی نیگیٹوٹی ہے ہمارا کنسرن یہاں پہ ہے لوگ آپٹیمسٹک کیسے بنتے ہیں لوگ خوش کیسے رہتے ہیں لوگوں میں کون کون سی اچھائیاں ہیں لوگوں میں کون کون سی اسٹرینگس ہیں اور ورچیوز ہیں تو یہی ایک پاپولیرٹی کی وجہ ہے پوزیٹو سائیکولوجی کی as a course and area of psychology that it concentrate on positive of human beings virtues of human beings برائیاں تو بہت ہیں ہر شخص میں نیگیٹوٹی بھی بہت زیادہ ہے پرابلمس بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وہ ہیں آپ ان کا کچھ زیادہ کر نہیں سکتے لیکن آپ ان کا کر سکتے ہیں اگر آپ کنسنٹریٹ کر لیں پوزیٹوس پر تو پھر آپ ان کو بھی دبانے میں نیگیٹو کو بھی کامیاب ہو جائیں گے تو let's talk about learned optimistic یا learned optimism theory of Seligman and his colleagues یہ ایک تصویر پہلے آپ کو دکھا رہی ہوں سیلگ مین کی میرا خیال اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہوئی ہے یہ پکچر اور آگے چلتے ہیں اب کانسپٹ کی طرف definition of learned optimism according to Seligman آپ از اڈیپ ایٹریبیوشن اب کیا ڈیفینےشن ہے کون سی ہوتی ہیں جو ہمیں لائف کو کیری آن کرنے میں مدد دیتی ہیں اور زندگی کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہوتی ہیں اب وہ جب ایونٹس دیکھتا ہے ایکسپیرئنس اس کو ہوتے ہیں تو اس کو وہ ایکسپلین کیسے کرتا ہے so that is a particular explanatory style of a person اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں the person could attribute in an external then stable اور انسٹیبل یا پھر اس کو ویریبل سچویشن کے طور پہ ڈیل کر سکتا ہے مثال سے واضح کرنا چاہوں گی پہلے نمبر پر آتی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایکسپلینیشن فار ایگزامپل آپ نے ایک ایگزام میں بہت کم نمبر لیے بلکہ فیل ہوتے ہوتے ہی بچے ہیں اور آپ بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں the internal explanation or attribution will be that I am hopeless not good uh, مجھے صحیح طرح سے نوٹس نہیں ملے مجھے کتاب جو تھی وہ دیر سے ملی مطلب یہ ایک کاز ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر دفعہ آپ یہی ایکسپلین کریں گے چیز اس طرح سے یہ ایک کاز اس طرح کی ہو سکتی ہے ٹیوٹر اویلیبل نہیں تھا ٹیچر اس دفعہ بیمار تھی اس نے چھٹیاں کر لی یہ ریزن ہو سکتی ہے اب یہ ایک ڈائمینشن ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایٹریبیوشن دوسرا کیا ہے ویدر اٹ از اسٹیبل اور اٹ از ویریبل سچویشن آپ یہ کہتے ہیں آئی ڈیڈنٹ ڈو ویل اور میں یہ اسی طرح سے رہے گا میں نہیں اب ٹھیک ہو سکتا ویریبل ایٹریبیوشن کیا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس دفعہ ہو گیا کہ میرا پیپر اچھا نہیں ہوا لیکن دوبارہ لازمی تو نہیں کہ میں اس طرح سے کہوں اگلی دفعہ میرا خیال ہے کہ میں اچھا پرفارم کروں گا دس از ویریبل ایٹریبیوشن اب تیسری چیز کیا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ it's going to be global or specific generalize کر دیتے ہیں اپنی لائف پہ آپ میتھمیٹکس میں اچھے نہیں ہیں you do not stay specific to mathematics آپ کہہ سکتے ہیں بھائی میں میتھمیٹکس میں کبھی بھی اچھا نہیں رہا اور لیکن میں کوشش کر سکتا ہوں اس کو سیکھنے کی اب اسپیسیفک ایٹریبیوشن کیا ہوگی کہ I am not good in mathematics but I am very good in other subjects یا at least I am good in other subjects I did quite well in past تو میں اپنی پوری زندگی پہ اس فیلئر کو یا ایک اچھا کام میں نے نہیں کیا تو میں اس کو جنرلائز نہیں کروں گی so this is the comparison between specific اور global explanation Seligman believes that people who are pessimistic they usually stick to the internal stable and global explanation اس کے برعکس ایک آپٹیمسٹک جو ہے involve other people and environment in the internal کی بجائے کچھ ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں نا ہماری فیلئر کے ہمیشہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہی تو ریسپونسبل نہیں ہوتے ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپٹیمسٹک جو ہے وہ اسٹیبل کی بجائے ویریبل ایکسپلینیشن دے گا جیسے میں نے پہلے کہا I will not do it again اس دفعہ میں اسٹیج پر گئی میں صحیح طرح بول نہیں پائی اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پائی لیکن I am determined I am going to do that in better way next time and it may not happen next time اب آخری مثال تیسرا فیکٹر وہی بات کہ جو انٹرنل ایٹریبیوشنس کے ساتھ اور ویریبل ایکسپلینیشن اور جو اسٹیبل ایکسپلینیشن ہیں اس کے ساتھ تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے کہ اٹس گلوبل اور اسپیسیفک تو جو پیسمسٹک ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ تو بالکل میرا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا I can not do anything میں نے تو گریجویشن نہیں کر سکتا بس میں نے یہ مجھے تو کسی اور فیلڈ میں ڈال دیں آپ مجھے اسکول سے کالج سے اٹھا لیں لیکن جو اسپیسیفک ایکسپلینیشن والا بندہ ہوگا یا ایٹریبیوشن والا شخص ہوگا وہ یہ کہے گا کہ this time I didn't do better لیکن I am better in other field I am not bad in everything تو یہ ایٹریبیوشنس ہیں جو ڈیٹرمن کرتی ہیں ایکسپلینیٹری اسٹائل ہیں جو ڈیٹرمن کرتے ہیں whether a person will be optimistic toward future or pessimistic ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ سیلک مین کی تھیوری جو ہے it presents like process of excuse اور ہم ایکسکیوز دیتے ہیں نیگیٹوٹی سے بچنے کے لیے یہ ہم آہنگ نہیں ہے بہت زیادہ جو دوسری تھیوریز ہیں آپٹیمزم کی which are related with expectancy of positive outcomes in one's life اور پازیٹیو ایونٹس جو ہے ان کی بات ہم کم کرتے ہیں ہم اس میں ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح سے نہیں تو اس طرح سے ہوا ہوگا تو یہ تھوڑی سی اس تھیوری پہ کی جاتی ہے کہ it presents an excuse like model of distracting oneself from bad things تو اور اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ باقی تھیوریز تو ہم پڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ اسی کو بھی تفصیل سے کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا اس کے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کام ہوا ہوا ہے Seligman talked about learned optimism اب جو لرنڈ آپٹیمزم ہے نام سے ظاہر ہے آپ نے آپٹیمزم لرن کی اپنی انوائرمنٹ سے اب لرنڈ آپٹیمزم میں کیا جینیٹکس کا بھی کوئی رول ہے یا نہیں یہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ what are antecedents of learned optimism first is genetic اب ایک سائڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں اٹ از لرنڈ اور ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں اٹ از جینیٹک اب جینیٹک کی بات کیوں چلی جینیٹک کی بات کچھ ریسرچ کے ساتھ چلی کہ there is a genetic factor in optimism also اور وہ جینیٹک فیکٹر کیا ہے several studies have been conducted on this issue لیکن ایک اسٹڈی کا میں حوالہ دیتی ہوں جس میں یہ دیکھا گیا کہ dizygotic twins had a correlation of zero in their uh, optimism as compared to 0.48 in fact in monozygotic twins. اب correlation جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دو چیزوں میں کتنی زیادہ ایسوسیشن ہے ریلیشن شپ ہے اور ایک بڑا پاپولر طریقہ جو ہے وہ ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ کے افیکٹ کو دیکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹوینس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ جو مونوزائگوٹک ٹوئنس تھے یعنی جو ایک ہی سیلز میں پروان چڑھتے ہیں مدر کی باڈی کے اندر they were similar to each other in optimism and the relationship was that strong point four eight moderate correlation ہے تقریباً ففٹی پرسینٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ fifty percent of the variation in optimism was induced by genetic factors بلکہ 50 پرسینٹ نہیں ہے جب ہم وہ پرسنٹیج آف ویریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ایکچولی اسکویئر کر لیتے ہیں پوائنٹ فور ایٹ کو لیکن وہ ایک الگ بات ہے ہم اسٹیٹسٹکس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے the relationship was point four eight اور جب یہ ریلیشن شپ ڈائزائگوٹک ٹوئنس میں دیکھا گیا تو دیٹ واز زیرو کوئی کو ریلیشن ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ there are genetic factors which are important in making a person optimistic or not ورنہ جو مونوزائگوٹک ٹوینس تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت سملر ہوتے ہیں فیکٹرز میں ان میں اتنا زیادہ سملیرٹی کیوں پائی جاتی اور ڈائزائگوٹک ٹوینس جو ہوتے ہیں they are like other siblings کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسی وقت وہ پیدا ہوئے لیکن وہ باقی اپنے سبلنگس کی طرح ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی عادات یا ان کی باقی چیزیں ملیں یا نہ ملیں تو جینیٹک کانٹریبیوشن ہم نے دیکھی اس کی وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے شاید کہ بھائی آپ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے پیرنٹس یعنی ایک بچے کے جن کو ہم نے اسٹڈی کیا ڈائیزائگوٹک ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے پیرنٹس آپٹیمسٹک ہوں گے تو انہوں نے آپٹیمزم ان سے لرن کی جب انہوں نے آپٹیمزم ان میں لرن کی تو اس کا جینس میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دخل ہو گیا ایک اور پوائنٹ یہ ہے تھرو پیرنٹس آپٹیمزم ہم لرن کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے Seligman had shown mothers explanatory factor is very important as far as learning of optimism is concerned ویسے تو دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں کہ وہ انکلکیٹ کرتے ہیں آپٹیمزم بچے میں یا نہیں when children watch and observe their optimistic parents then they learn that behaviour from their parents and particularly mothers explanatory style is important the reason is the child is having more interaction with mother if mother makes external variable and specific attribution for her life جیسے کہ اگر وہ بچے کو یہ کہتی ہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ تم نے اس دفعہ ایگزام فیل کر لیا تو تم اگلی دفعہ بھی بیٹا اگلی دفعہ اچھا کر لینا اس کے برعکس وہ یہ اگر کہتی ہے تم تو کچھ نہیں کر سکتے ہو مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم نے فیل ہو جانا ہے اور کیا کرو شرارتیں then the child learn these kind of attribution so it really depend to a large extent how parents treat the situation the other role is of teachers teachers یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک تو ان کا بہیویئر ہے جنرلی بچوں کے ساتھ کلاس روم میں دوسری بات یہ ہے کہ they treat girls and boys differently اب بوائز جو ہیں they are generally known as more naughty زیادہ توجہ نہیں دیتے کلاس روم میں اس کے برعکس جو ہیں the girls are easily adjust to classroom elementary school environment اور وہ ذرا جو ہیں وہ ٹیچرس کی بات بھی دھیان سے سنتی ہیں اوبیڈینٹ بھی ہوتی ہیں جنرل بات بتا رہی ہوں آپ کو یہ نہ سمجھیے گا کہ سارے لوگوں پر سارے بچیاں اور بچے اسی طرح کے ہوں گے اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکا جو ہے وہ پرفارم برا کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے دیکھا تمہاری شرارتوں کی وجہ سے جو ہے یہ تمہارے مارکس خراب آئے ہیں کیونکہ they are generally as being more naughty than girls اگر کوئی لڑکی پورلی پرفارم کرتی ہے میتھمیٹکس میں تو اس کو کہا جاتا ہے you are not good in mathematics girls are not good in mathematics because it is generally assumed that boys do better in mathematics than girls تو اس کی وجہ سے بھی آپٹیمزم اور پیسمزم جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے بچوں میں اور جنرل آپ ریوارڈ اور پنشمنٹ دیتے ہیں آپ انکریج کرتے ہیں پرسو کرتے ہیں بچوں کو کلاس روم میں so that really plays a dominant role inculcating pessimism اور otherwise optimism other antecedent is children's life crisis and it has seen the children experience childhood trauma in fact can yield pessimism in them. ایسے بچے جن کو ابیوز کیا گیا بچپن میں who were victims of abuse, who had death of their uh, parents in their childhood, یا پھر ڈوس ہو گئی پیرنٹس کی ان میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ پیسمزم ہوتی ہے so those children who are expose to trauma they are more pessimistic as compare to those children جن کی زندگی میں ٹراماز کم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کو پرانے ایکسپیرینس کی وجہ سے فیوچر سے ہوپ نہیں رہے گی you would not expect good for your future because you have different kind of experience ایک اور امپورٹنٹ بات جس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی کی لائف کے ٹراماز کو کنٹرول نہیں کر سکتے بی میں ڈائیورس ہونی ہے کوشش کی جا سکتی ہے ڈائیورس نہ ہو لیکن اگر نہیں نپتی تو ڈائیورس ہو جائے گی سملرلی گھر کے لڑائی جھگڑے وہ بھی سم ٹائم دے آر اور پیرنٹس کی death no control on that factor لیکن we can control this factor اور وہ کون سا ہے the influence of media so it has been seen that there is a relationship of optimism and اب یہ کیا شو کرتی ہیں کہ اگر بچے کو ٹی وی کا ایکسپوجر دیا جائے اور ٹی وی پہ اس طرح کے پروگرامس ہوں جیسے کہ جس میں وائلنس بہت زیادہ ہو اور اس وائلنس کا جو ہے وہ کیا اثر ہوگا بچے پر تو ایک اسٹڈی کا حوالہ دیتی ہوں ایک اسٹڈی سے یہ پتا چلا کہ those children who watched more T V in four year of age اور اس کے آن ورڈ اور انہوں نے زیادہ وائلنس کے پروگرامس دیکھے were more likely to become bullies and they had a helpless explanatory style دو چیزیں دیکھی گئیں ایک یہ کہ they were more likely to become bullies violence دیکھا خود بھی ویسے ہی کرنے لگے اب ان کا پیسمسٹک اور ہیلپ لیس ایکسپلینٹری اسٹائل تھا کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ طاقت کے زور پہ ہی حاصل کر لو چیز ایکسپیکٹ نہ کرو کہ کوئی زندگی میں اچھا ہوگا تو کتنے لانگ ٹرم نقصانات ہیں بچوں کو اس طرح کے پروگرام دکھانے کے یا آپ جان بوجھ کر تو نہیں دکھاتے لیکن ان کو ایسا ایکسپوجر دینے کے so these are few antecedents of learned optimism or otherwise pessimism. Another important dimension is the neurobiology of optimism and pessimism. Genetic genetic کا حصہ ہم نے دیکھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ نیورو بایوجی کا کیا تعلق ہے how with the secretions of certain hormones the person is more likely to become pessimistic کیسے ایک شخص جو ہے مستقبل سے امید کرنا چھوڑ دیتا ہے اب یہ دیکھا گیا ہے کہ when there is an endogenous depression تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ بایولوجیکل ہوتی ہیں بہت حد تک there are secretion of certain hormones یا ڈپلیشن آف سرٹن ہارمونس کچھ ہارمونس کا کام کم ہو جاتا ہے ان کی سیکریشن کم ہو جاتی ہیں اور اس سے لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں when they become depressed then they become pessimistic they do not have any hope for future تو اس طرح سے پیسمزم کا جو بظاہر اور آپٹیمزم کا جو بظاہر ایبسٹریکٹ کانسیپٹس لگتے ہیں ان کا تعلق ہے بایولوجی کے ساتھ and depression are related to many kinds of problems اور مینی کاز اب کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پیسمزم اور ڈپریشن کی یہ دیکھتے ہیں for example when there is abnormal limbic system functioning brain میں فور برین کا ایک پارٹ ہے لمبک سسٹم جس کے تین چار آگے سے اس کے اندر پارٹس ہیں یہ میں آپ کو ایک ڈائگرام دکھا رہی ہوں اس ڈائگرام میں لوکیشن واضح کی ہوئی ہے لمبک سسٹم کی تو یہ دیکھا گیا ہے کہ when there is abnormal functioning of limbic system and that system is related with emotions also arousal also تو پھر اس وقت جو ہے وہ لوگ پیسمسٹ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا ایک جو ہے وہ آؤٹ کم جو ہے وہ ہے pessimism then when there is a dysfunctional operation of lateral prefrontal cortex آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں فرنٹل اور پری فرنٹل کارٹیکس کی ایک ڈائگرام دکھائی تھی دوبارہ دکھاتی ہوں پری فرنٹل کون سا ایریا ہے جب وہاں پہ ڈسفنکشن ہوتا ہے تب بھی people become more prone to depression اور دین ٹو پیسمزم اس کا مطلب ہے آپٹیمزم کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی ایک اور biological reason when there is deficiencies in certain neurotransmitters جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں the are created in brain and they affect our mood and behaviour اور یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہوتے ہیں انہی کے ایکشنس کو سامنے رکھ کر ڈرگس یا میڈیسنس بنائی جاتی ہیں اگر ایک نیورو ٹرانسمیٹر صحیح فنکشن نہیں کر رہا تو اس کے میمک کرنے کے لیے افیکٹ کو آرٹیفیشلی ہم ڈرگ دیتے ہیں میڈیسن دیتے ہیں تو پھر وہ نیورو ٹرانسمیٹر کا عمل یا تو تیز ہو جاتا ہے یا اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو رک جاتا ہے تو there has been involvement of certain neurotransmitter in depression for example serotonin is found to be very important بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سروٹنن کی کمی سے ڈپریشن ہوتا ہے اور سروٹن اگر صحیح طریقے سے سیکریٹ ہو رہی ہے that is related with happiness good sleep also تو یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ہماری آپٹیمزم جو کہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے وہ ہماری سیکریشن آف ہارمون سے بھی نیورو ٹرانسمیٹر سے متاثر ہو سکتا ہے اور اسی لیے ایک میڈیسن کا گروپ ہے جو بہت فیمس ہے for treating depression is advised and that is S S R I serotonin ری inhibitors selective serotonin reuptake ری یعنی آپ کی سروٹنن کی کم سیکریشن کو یہ روکتا ہے گروپ آف میڈیسن جو ہے یہ روکتی ہے اور اس میں ایک بڑی مشہور جو ہے وہ آج کل دی جاتی ہے worldwide medicine that is Prozac depression کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ وہ سروٹنین کی سیکریشن کو تیز کرتی ہے یہ تو ایسے ہی خیر یہاں پہ ذکر آ گیا کہ کون سی میڈیسن دی جاتی ہے ہمارے لیکچر کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن روکنے کے لیے جو ہے وہ کون سی میڈیسن دیں گے پرپز یہ ہے کہ when people are not optimistic there could be several biological marker for that ایک اور بات when there is depleted endorphin secretion endorphin کی سیکریشن جو ہے کس چیز سے اس کا تعلق ہے پچھلی دفعہ میں نے یہ بات کی تھی it is related with the tolerance of pain تو پھر آپ جو ہے وہ پین کے لیے ٹالرنس آپ کی گھٹتی یا بڑھتی ہے اینڈورفن کے ساتھ تو اس کا بھی تعلق پیسمزم اور آپٹیمزم سے بن جاتا ہے ایک اور بات ہے کہ it is related with defective immune functioning جب آپ میں امیونٹی کم ہوتی ہے you are more prone to get depressed anxious irritable کیونکہ مدافعت ہی نہیں رہتی تو آپ میں مدافعت کم ہوتی ہے آپ چڑچڑے بہت ہو جاتے ہیں تھک بھی جلدی جاتے ہیں بیکاز آپ پر سائیکولوجیکل اور فیزیکل پرابلم جو ہیں بہت حملہ آور ہوتے ہیں so this was the neurobiology of pessimism and optimism اگلا ایک امپورٹینٹ سوال can learned optimism be measure کیا ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں اب میئر کرنا کیوں ضروری ہے اور ہم سیلف ایفیکیسی کو بھی میئر کرنا چاہتے ہیں ہم آپٹیمزم کو بھی میئر کرنا چاہتے ہیں پرپز اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ایک شخص کتنا آپٹیمسٹک یا پیسمسٹک ہے آپٹیمزم کے برعکس جو ہے وہ پیسمزم ہے اور پھر کیسے ہم اس کے لیے کوئی انٹروینشن تجویز کر سکتے ہیں تو there is one attributional style which has been constructed by Peterson and colleagues in nineteen eighty اس میں آپ کی ایٹریبیوشن اسٹائل کو میئر کیا جاتا ہے because as I stated before that Seligman formally believed that you are pessimistic because of your explanatory style. آپ چیزوں کو جیسے ایکسپلین کریں گے اسی طرح سے اس کا اثر ہوگا آپ پر اس چیز کا تعلق اس چیز سے نہیں کہ چیزیں کیسی ہیں پیسمزم کا آپٹیمزم کا تعلق اس چیز کے ہے کہ how you are going to perceive the things اور جب پرسیو کرتے ہیں how you are going to explain them اب اس کوشچنئر میں کیا ہوتا ہے کہ your response to positive and negative events are measured آپ کی لائف میں بہت سارے پوزیٹو اور نیگیٹو ایونٹس آتے ہیں people are blessed people are blessed with different good happening life لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیوٹی بھی بہت ہوتی ہے نیگیٹو ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور ان سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے but the thing is how you are going to react word کیا آپ کو بہت زیادہ جنرلائز کر دیتے ہیں کیا آپ ایونٹس کے کو کو یا یا کر دیتے ہیں ہیں ہیں ہیں تو آپ آپ آپ کا جو ہے کیا کیا دے دے دے رہے رہے رہے ویریبل ایکسپلینیشن یا پھر اسٹیبل دے رہے ہیں اور اسی طرح کیا آپ گلوبل ایکسپلینیشن دے رہے ہیں یا اسپیسیفک دے رہے ہیں سو دس از ایڈ بائی دس کو other very important and popular technique is content analysis of global explanation and this is approach for driving rating of optimism and pessimism from written spoken word this approach is upped as CAVE اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیو پیراڈائم جو ہے وہ کس طرح سے یوز کیا گیا ہے ریسرچ میں اور یہ دیکھنے کے لیے کس طرح سے یہ ہماری سکسیس کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے optimism shown in nineteen ninety one explanatory style of baseball teams A and bet their future performance and other ten teams اب یہ جو ریسرچ ہے اس میں کیا کیا گیا کہ سیلک مین نے ٹویلو بیس بال ٹیمس کو اسٹڈی کیا یو ایس اے میں and they had a content analysis of their return and spoken word player nineteen eighty five میں انہوں نے ٹویلو بیس بال ٹیمس کی جو اخباروں میں بیانات آتے تھے ان کو لیا and they studied for that 15,000 thousand papers articles اتنے زیادہ انہوں نے جو تھی اس کی سیمپلس لیے اب ففٹین تھاؤزینڈ جو ان کی ریڈنگس تھیں ان میں سے انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ڈفرنٹ کھلاڑی ہیں پلیئرس ہیں بارہ ٹیمس کے وہ کیا کیا اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جیسے کہ اگر آج ایک کھلاڑی کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں اس میں ٹیم اے اور بی کا پرٹیکولر ذکر آیا ہے کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ ٹیم اے جو تھی اس کی ایکسپلینٹری اسٹائل نے ڈٹرمن کیا ان کی سکسیس کو similarly explanatory style and attribution of team be their failure اور باقی دس ٹیمیں جو تھی ان میں بھی there was a correlation between their explanatory style and their later on winning or failing لیکن چونکہ اے اور بی کا کنٹراسٹ تھا اس لیے ان کا اسپیشلی نام آیا ہے اب کیا کیا گیا کہ 1985 میں جو کھلاڑیوں کے بیانات تھے ساری ٹیموں کے وہ نوٹ ڈاؤن کیے گئے اور پھر ان سے یہ دیکھا گیا کہ کون سے کھلاڑی ہیں کون سی ٹیمز کے کھلاڑی ہیں جو کہ آپٹمسٹک بیانات دے رہے ہیں اور کون سے کھلاڑی جو ہیں پیسمسٹک بیانات دے رہے ہیں اور ان بیانات سے آپ کیسے سکسیس پرڈکٹ کر سکتے ہیں so how you can see the relationship between pessimism اور optimism with the success nineteen eighty five میں جو ان کی پرفارمنس تھی اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ کیا ان کی ایکسپلینٹری اسٹائل سے ان کی پرفارمنس پہ بھی فرق پڑا اس کے بعد انہوں نے 1986 میں ان کی دوبارہ اسٹیٹمنٹ جو تھی ان کو بھی لیا and it was found that team A whose players were saying positive statements اور پوزیٹو اس سینس میں کہ they way were giving external specific and variable statements they were more successful and they showed greater performance later on اس کے برکس جو ٹیم بی تھی ان کے پیسمسٹک قسم کے اینٹریبیوشنس تھیں ایک مثال کے ذریعے واضح کرتی ہوں جیسے کہ ٹیم اے کے بیانات کچھ اس طرح سے تھے کہ اس دفعہ جب ہماری ٹیم نہیں جیتی یا میری پرفارمنس خراب تھی تو گیند کچھ گیلی تھی اب یہ ایکسٹرنل ایکسپلینیشن ہے پھر آپٹیمسٹک بیانات کیسے دے رہے ہیں کہ that person hit ball very well وہ بڑے اچھے طریقے سے گیند کھیلتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دے آر ویری آپٹمسٹک پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آج ان سے پوچھا بھی آج آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی تو اس دن انٹرویو کیا گیا اخبار میں آیا اس کی کٹنگس لی تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار برا دن آ ہی جاتا ہے جی وہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے you are staying with the variable explanation کبھی کبھار ہو جاتا ہے not always and it may not happen again اس کے برعکس ٹیم بی کی اسٹیٹمنٹس کیا تھی ٹیم بی کی اسٹیٹمنٹس تھیں جیسا کہ ہم سے پتہ نہیں کیوں نہیں صحیح کھیلا گیا اور یہ کھلاڑی ہمیشہ گڑبڑ کر دیتا ہے یعنی ایک دوسرے کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹس اس طرح کی آ رہی ہیں اور پھر دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لگتا ہے برے دن آ گئے ہوئے ہیں پوری طرح سے آ گئے ہوئے so these are the explanation so it was found that team A quite successful in 1986 and that was having high کو correlation with their optimistic statements. اس کے برکس جو تھا وہ ٹیم بی جو تھی اس کو مسلسل جو تھا وہ ہار کا سامنا کرنا پڑا تو اب یہ دیکھیے کہ جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا رہے ہیں وہ اصل میں تو ہماری مینٹل اسٹیٹ کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں نا اور مینٹل اسٹیٹ پھر ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کو لائف میں کیا ملنے والا ہے کچھ حیرت کی بات ہے لیکن دس از ٹرو اب اسی طرح کے جو تجربات کہہ لیں کیونکہ یہ تجربات ایز سچ پریکٹیکل لیب میں نہیں ہوئے these are the field experiments بلکہ نیچرل سیٹنگ میں ہوئے ہیں ایکسپیریمنٹ بھی نہیں ہے آپ نے تو صرف ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ there is a correlation are not تو there is a correlational study when the things are occurring naturally اور آپ اس کو آبزرو کرتے ہیں لیکن فیلڈ میں کر رہے ہیں ایک اور جو ان کی اٹمپٹ تھی وہ سوئمنگ پلیئرس کے ساتھ تھی so similar production teams and Olympic swimming تو یہ دیکھا گیا انہوں نے کہ جو باسکٹ بال ٹیمس ہیں یا پھر جو سوئمنگ کمپٹیشن ہیں کیا ان پر بھی آپ کے ایٹریبیوشن اسٹائل کا ایکسپلینیٹری اسٹائل کا اثر ہوتا ہے اور یہ اسٹڈی کی گئی تھی university of California Berkeley campus میں اور برکلے کیمپس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے آئندہ میں ان کے ایکسپلینٹری اسٹائلس کو نوٹ کیا گیا ڈفرینٹ انٹرویوز ان سے کیے گئے اور یہ دیکھا گیا کہ وہ کس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور پھر ان سے پرڈکٹ کیا گیا کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ اچھی پرفارمنس دکھائے گا and that prediction was proofed right تو یہ ریزلٹس جو ہیں وہ کیا دکھاتے ہیں کہ ہمارا ایکسپلینیٹری اسٹائل جو ہے that can determine future success اور فیلئر تو دیکھیے اگر آپ توجہ دیں اس چیز پر کہ آپ آپٹمسٹک رہیں فیوچر کی طرف تو آپ کا ویسا ہی مینٹل فریم ورک اور سیٹ اپ بن جائے گا اور آپ کو عادت ہو جائے گی آپٹیمسٹک رہنے کی ہر چیز کی اچھی ایکسپلینیشن کرنے کی اچھی امید رکھنے کی جیسا کہ اسلام کہتا ہے اور پھر اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا بھی شروع ہو جائیں گی واٹ لرنڈ آپٹیمزم پرڈکٹس پچھلی باتوں کی پچھلے ریسرچ کی روشنی میں اور جو باقی کام جو باقی ریسرچ ہوئی ہیں وہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ لرنڈ آپٹیمزم کیا پرڈکٹ کرتی ہے یہ دیکھتے ہیں it can predict better academic performance یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اکیڈیمک پرفارمنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو آپ نے آج سے یہ کوشش کرنی ہے you stay optimistic about your academic performance آپ یہ سوچیں اگر پہلے نہیں بھی اچھا کیا using your self efficacy self control I can do it right now ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایسے نہیں کہ آپ صرف یہ کہیں میں نے بلیو کر لی ہے تو اب یہ کافی ہے جیسا میں نے آپ کو بنڈورا کا ایک ماڈل دکھایا تھا then you cope with hard work کیونکہ آپ نے اپنے اس بلیف کو سچ کیسے کرنا ہے عمل کے ذریعے then it's going to affect your academic performance second thing superior athletic performance یہ تو آپ نے ریسرچز ابھی مجھ سے سنی کیسے مختلف قسم کی گیمز میں اس کا تعلق دیکھا گیا آپٹیمزم کا آپ کی سکسیس کے ساتھ اور کیا پرڈکٹ کرتی ہے optimism more productive work record so it has been seen that those employees who are are more more optimistic, they productive. اور جب وہ مور پروڈکٹیو ہوں گے تو ان کی رپورٹ اچھی لکھی جائے گی جب وہ اچھی ہوگی تو دیکھیے اس کا سکسیس کے ساتھ تعلق تو بنے گا ہی اور کیا پرڈکٹ کرتی ہے optimism greater satisfaction interpersonal relationships because you expect good from people also آپ بلیو کرتے ہیں کہ human beings are good by nature اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اچھا شخص ہے اگر آپ یہ سوچیں نہیں یہ بظاہر اچھا لگتا ہے لیکن اندر سے اچھا نہیں ہے یا آپ کو کیا پتا یا آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں پتا چلے کہ وہ اچھا نہیں ہے شخص پھر ایک اور بات ہے لیکن جب آپ ایک فیس ویلیو جو دیکھتے ہیں اسی پر بلیو کرنا چاہیے آپ کہتے ہیں اچھائی لوگوں میں نظر آئے گی اگر آپ کو تو ملے گی بھی اچھائی اور کیا پوائنٹ ہے more effective coping with life stress back you believe in good and you are optimistic you expect good from future that is why you want to cope with اور آپ کی کوپنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کر آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتی ہے another point is you are less vulnerable to depression یہ تو ہم نے پہلے دیکھا in the neurobiology of pessimism and optimism that there are certain biological markers which are related with depression اور pessimism and optimism the last point is superior physical health یہ بھی ہم نے دیکھا کہ when people are more optimistic their health is good their immunity is increase اور جب امونٹی انکریز کر جاتی ہے تو پھر تو پوری طرح اوور آل ہیلتھ پر اس کا اثر ہوتا ہے so these are the these are a few important segments of life areas of life جن کا تعلق آپٹیمزم اور پیسمزم کے ساتھ ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے آپٹیمزم سے انسان کی ذہنی جسمانی صحت اور اس کے سوشل ریلیشن شپس اس کی کام کی پرفارمنس جو ہیں وہ تمام افیکٹ ہوتے ہیں کیو اپروچ پالیٹکس میں بھی یوز ہوئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ پالیٹیشین جب وہ پیسمسٹک یا آپٹیمسٹک اسٹیٹمنٹس کہتے ہیں تو ان کی سکسیس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس پر کام کیا ہے سیلک مین کے ایک اسٹوڈنٹ نے his name was Harold Zullow he applied the کیپ technique to the acceptance speeches of presidential candidates from 1900 hundred to and then 1948 through 1984 پہلے اس نے یہ کیا کہ 1948 سے 1984 تک جو کینڈیڈیٹس تھے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے ان کی اسٹیٹمنٹس کو نوٹ کیا اور یہ دیکھا کہ ان کی سکسیس کا کینڈیڈیٹس کا بہت تعلق تھا جو بھی ان کا ایکسپلینیٹری اسٹائل تھا اس کے بعد اس نے اس سے پچھلے دور کے پریزیڈینٹس اور جو نا پریزیڈنٹ بننے والے لوگ تھے ان کے ایٹریبیوشن اسٹائلس کو کور کیا اور یہ دیکھا کہ again there was a relation between positive and optimistic statements and then success انائف جیتنے میں الیکشن جیتنے میں ایک آپ کو فنی سی پکچر دکھاتی ہوں جس میں مقابلہ ہے پیسمزم کا اور آپٹیمزم کا یہ آپ کو آپ کے زندگی کے حالات کوئی بتا رہا ہے قسمت فارچون ٹیلر وہ کیا کہتا ہے I see trouble in your future but don't worry you will get pass them اس کے برعکس وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے I see losses but so many good things do everything will turn out just fine دونوں طرح کی اسٹیٹمنٹس بولی جا سکتی ہیں لیکن میں یہ دوسری والی اسٹیٹمنٹ کو پریفر کروں گی کہ پرابلمس ہیں لیکن پہلے والی جو ہے وہ بھی آپ کی انڈیکیشن کرتی ہے کہ آپ پرابلمس کی نشاندہی کر دیں لیکن فیوچر پھر بھی جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک اسٹوڈینٹ کے طور پر سوچیں کہ اس کو اور کیسے ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے اس میں سے کیسے پیسمزم جو تھوڑی سی ہے وہ بھی نکال کر اور اس کو آپٹیمسٹک بنایا جا سکتا ہے so what we have study today lecture کا اختتام ہوا چاہتا ہے تو آج ہم اب لیکچر کے اینڈ پر یہ دیکھیں گے کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے we talk about learned optimism اور لرنڈ آپٹیمزم نام سے ظاہر ہے we learn it from our environment لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا because we are optimistic with optimistic or pessimistic we so we are going to learn and them and that is why perhaps through also transferred اور اس کے کچھ بایولوجیکل مارکرز بھی ہیں اب لرنڈ آپٹیمزم کا کانسپٹ جو تھا وہ سیلک مین نے پیش کیا تھا اس کی ایک اور تھوڑی کو ماڈیفائی کرنے کے لیے and that was learned helplessness learned optimism جو ہے یہ اس کے فیکٹرز کیا کیا ہیں we talk about genetic factors we talk about influence of parents particularly of mothers اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیچرز کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے آپٹیمسٹک بنتا بنتا ہے ہے یا pessimistic and then we discussed also the crisis and trauma in child life those children who are expose to traumatic events they are more prone to develop a pessimistic explanatory style and we talk about different kind of explanatory style اور ایکسپلینٹری اسٹائل جو ہیں وہ آپ کے پیسمسٹک بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے آپٹمسٹک بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے میڈیا جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے آپ کو پیسمسٹک اور آپٹمسٹک بنانے میں اور ہم نے یہ دیکھا کہ بچے ایسے بچے جن کو وائلنس والے پروگرام زیادہ دیکھنے کا موقع ملے وہ لیٹر آن لائف میں they develop helpless explanatory style and then we talk about different biological markers of pessimism and optimism اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز برین کے کچھ ایریاز انوالو ہیں کہ انسان زیادہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے یا پیسمسٹک ہوتا ہے تو بہت زیادہ پارٹ اس کا لرنڈ ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ جینس کا بھی تعلق یا بایولوجی کا تعلق ہمیں ملتا ہے and then we talked about measurement of pessimistic and explanatory style جو پوزیٹو ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے دو اپروچز کی بات کی ایک ہے attributional style questionnaire and the second one is CAVE approach and CAVE approach has been used successfully to predict performance and success in athletic competitions in job performance اور اس کے علاوہ پالیٹکس میں بھی اس کا رول ہے حیرت کی یہ بات ہے کہ پالیٹیشینس کے اسٹیٹمنٹ تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ ان پر ریلائی نہیں کرنا چاہیے اور بلیو نہیں کرنا چاہیے لیکن میری ایک پرسنل رائے ہے کہ بعض اوقات پالیٹیشینس جو ہیں بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ بظاہر دے رہے ہوتے ہیں سارے ہی اتنی پازیٹیو دے رہے ہوتے ہیں ایسا ہو جائے گا ہماری پارٹی جیت جائے گی ہم یہ کر دکھائیں گے لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اندر سے جو ہے actually it is not their belief یہ تو صرف ڈیمانسٹریشن ہے تو یہاں پر تمیز کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے کہ what is actually believed and what is not so this was all about today's lecture انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک دوسرے ٹاپک ٹاپک کے ساتھ یہی ہے لیکن اس کو فردر الیبریشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ حافظ